عقل کا فیصلہ کیا ان میں سے کسی جز سے عقلاً اختلاف کیا جا سکتا ہے کیا خدا کے نازل کردہ دین پر ایمان لائے اور اس پر اتباع کیے بغیر ہم ہدایت پا سکتے اور دنیا میں خدا کی نصرت اور آخرت میں اس کے اجر اور نجات کے مستحق ہو سکتے ہیں آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا کیا اخلاص کے بغیر دین حق کا اتباع خدا کی میزان میں باوزن ٹھہر سکتا ہے نہیں اور یقیناً نہیں کیا دین حق کے لیے یکسوئی کے بغیر حق اور باطل کے مابین تذبذب کے ساتھ ہم راہ حق پر گامزن رہ سکتے خدا کی رحمت کے مستحق ہو سکتے اور اخروی زندگی میں نجات پا سکتے ہیں نہیں اور یقیناً نہیں کیا زندگی کے ایک حصے میں خدا کے دین کی پیروی کر کے اور دوسرے حصے میں اس کی نافرمانی کر کے ہم اس کے حضور جواب دہی سے بچ سکتے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا اگر ہم ظاہر میں خدا کے دین کے پیروں ہوں لیکن ہمارا دل خدا کے خوف اس کی محبت اور اس کے حضور عنابت سے خالی ہو تو کیا یہ ظاہری اتباع علیم بذات صدور خدا کے یہاں مقبول ہوگا نہیں اور یقیناً نہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کا دل خدا کے خوف اس کی محبت اور اس کے حضور عنابت و خوشو کے جذبات سے معمور ہے مگر اس کی ظاہری زندگی سے دین خدا بندی کی سریح نافرمانی کا ظہور ہوتا ہو تو کیا آپ اس کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کریں گے یقیناً آپ اس کے دعوے کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے ایک شخص کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ کی رضا دنیاوی کامرانی اور اخروی نجات دین حق کی پیروی پر منحصر ہے اور اس سے روگردانی کا نتیجہ دنیا میں ناکامی اور آخرت میں خدا کے ہولناک عذاب کی شکل میں نمودار ہوگا کیا ایسے شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی محبوب بیوی چہیتی اولاد اور عزیز رشتہ داروں کو خدا کی نافرمانی اور دین حق سے روگردانی کے راستے پر چلنے دے اور انہیں جہنم کے ہولناک عذاب سے بچانے اور جنت کے راستے پر لگانے کی جدوجہد نہ کرے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے وہ ان کی محبت کے جذبے سے مجبور ہوگا کہ انہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کے عذاب سے بچانے اور جنت کی راہ پر لگانے کی انتھک جد و جہد کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ دین حق کے حق اور مجب فلاح دارین ہونے پر یقین نہیں رکھتا یا اسے اپنی بیوی بچوں اور اعزہ سے دشمنی ہے اور وہ انہیں جانتے بوجھتے دنیا و آخرت میں ناکام اور نامراد دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی شخص اسلام کا پیرو ہوتے ہوئے امت مسلمہ کے بگاڑ پر مطمئن ہے اور ملت کی اصلاح کے لیے بے چین اور مسترب نہیں ہوتا تو یا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا جز نہیں ہے اور امت کے بگاڑ کا اس پر اور اس کے خاندان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور امت پر اس کی بد اعتقادیوں اور غلط کاریوں کے نتیجے میں کوئی وبال آیا تو وہ اور اس اس کا خاندان سے محفوظ رہیں گے یا پھر اسے اپنی ملت سے جس کا وہ جز ہے جس کے اندر وہ رہتا بستا ہے جس نے اسے اپنی آغوش محبت میں پروان چڑھایا اور تحفظ بخشا ہے کوئی محبت نہیں ہمارے ملک کی عظیم اکثریت کفر شرک الحاد فسق و فجور اور ظلم و فساد کی گندگیوں میں لطپت ہے اور ہدایت الہی سے یکسر محروم ہے اس اکثریت کے ہاتھ میں ملک کی زمام کار ہے اور وہ پورے ملک کو غلط اور مہلک راہوں پر لے جا رہی ہے نتیجہ سامنے ہے اہل ملک بے شمار پیچیدہ مسائل سے دوچار ہیں یہی نہیں ہمارا ملک اپنے محل وقوع اپنی کثیر آبادی اپنے وسیع خطۂ عرضی اپنی مادی ترقیات اور اپنی ہوشیار لیڈرشپ کی وجہ سے اس پوزیشن میں ہے کہ آس پاس کے مسلمان ملکوں اور ایشیا پر اثر انداز ہو سکے اس صورت میں ہدایت الہی کے حامل ہونے کی حیثیت سے کیا اسلام کے علمبرداروں کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ ہدایت سے محروم برادران وطن کو ہدایت الہی سے روشناس کرائیں اور دنیا و آخرت میں ناکامی اور عذاب الہی کی طرف بڑھنے والی اس عظیم انسانی بھیڑ کو خدا کی رحمت اور دنیا و آخرت کی فلاح سے ہمکنار کرنے کی جد و جہد کریں کیا اس سے بڑھ کر ملک کی کوئی وفاداری اور اہل ملک کی کوئی خیر خواہی ہو سکتی ہے اگر ہم ایسا نہ کریں تو کیا اس سے بڑھ کر ملک اور اہل ملک سے کسی غداری کا تصور کیا جا سکتا ہے پھر سوال صرف ملک اور اہل ملک کی وفاداری اور خیر خواہی کا نہیں ہے اپنی فلاح و بہبود کا بھی ہے کیا کفر شرک الحاد فسق و فجور اور ظلم و فساد سے بھرے ہوئے اس سماج میں رہ کر ان ہولناک برائیوں کے خلاف جد و جہد کیے بغیر ہم ہمارے خاندان اور ہماری نسلیں ان برائیوں میں لت پت ہونے سے بچ سکتی ہیں اگر ان خرابیوں کے نتیجے میں ہمارے ملک کے مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے گئے اور ہمارا ملک تباہی اور بربادی سے دو چار ہوا تو کیا ہم اس تباہی سے بچ سکیں گے اور ہمارا ملک عذاب الہی کا مستحق ہوا تو کیا ہم اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں گے اگر ہمارا ملک گرد و نواح کے مسلمان ملکوں کے شرک الحاد کمیونزم سیکولرزم فسق و فجور ظلم و فساد اور دنیا پرستی کی راہوں پر چلنے کا باعث بنا تو اس جرم عظیم کی ذمہ داری میں شریک ہونے سے ہم بچ سکیں گے اور اگر کفر شرک اور الحاد کی بنا پر اس ملک کے باشندے آخرت میں عذاب علیم کے مستحق ہوئے تو کیا وہ خدا کے حضور یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہم توحید و شرک ایمان و کفر حق و باطل ہدایت و ضلالت کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تھے یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس علم کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جن کے پاس یہ علم نہیں ہے اس لیے اگر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہیں تو ہم سے زیادہ یا کم از کم ہمارے برابر یہ حق کا علم رکھنے والے عذاب جہنم کے مستحق ہیں تو ہم کیا کہہ کر خدا کے حضور جواب دہی اور عذاب جہنم سے بچ سکیں گے اب دین حق کو نافذ و غالب کرنے کی جدوجہد کو لیجیے ہندوستان کے کچھ علماء اسے ایسی سیاست قرار دیتے ہیں جس میں کسی دینی جماعت کو پڑھنا نہ چاہیے کچھ دوسرے اہل علم اسے دنیا پرستی اور اقتدار طلبی پر محمول کرتے ہیں کیا ان حضرات کا طرز فکر صحیح ہے کیا کسی دین کو حق سمجھنے کا یہ فطری تقاضہ نہیں ہے کہ انسان اسے غالب اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرے اسلام کو مغلوب دیکھ کر مطمئن رہنا اور باطل کے غلبے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا ایمان کی علامت ہے یا منافقت کی کیا کوئی باشعور اور غیرت مند شخص یہ گوارا کرے گا کہ وہ اور اس کا دین اہل باطل کے رحم و کرم پر ہو کیا آپ باطل نظام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے دین کا تحفظ کرے گا اور اسے پروان چڑھائے گا گزشتہ چودہ سو برس کے عالمی واقعات اور اپنے ملک کی آزادی سے قبل اور بعد کے حالات سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے کیا کوئی باطل نظام اقتدار کی طاقت کو اس لیے استعمال کرے گا کہ زندگی کے سارے شعبوں میں اپنے قوانین نافذ کرے یا اپنی قوت اس لیے استعمال کرے گا کہ اسلامی قوانین نافذ کرے یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کیا سیاست اسلام کے دائرے سے خارج ہے کیا اسلام کی کوئی اپنی سیاست نہیں ہے اگر اللہ کے دین کو غالب و نافذ کرنے کی جد و جہد اسلامی سیاست نہیں ہے تو اسلامی سیاست کس چیز کا نام ہے وہ وطنی اور قومی سیاست جس میں یہ حضرات اور ان کے اکابر حصہ لیتے رہے ہیں کیا وہ اسلامی سیاست تھی اور دین حق کو غالب و نافذ کرنے کے لیے مصائب اور مشکلات جھیلنے اور راحت و آرام اور جان و مال قربان کرنے کو بسلامتی ہوش و حواس دنیا طلبی کہا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سلف صالحین اور ہم سے قریبی دور میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقدس ساتھیوں نے دین حق کو غالب و نافذ کرنے کے لیے جو جد و جہد کی اور جو قربانیاں دیں وہ کس زمرے میں آتی ہیں جماعت اسلامی پر اعتراض کرنے والے حضرات ان مقدس نفوس کا اتباع کیوں نہیں کرتے جو لوگ ان کے اتباع میں دین کو غالب و نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں ان پر دنیا پرستی اور اقتدار طلبی کا الزام کیوں لگاتے ہیں کیا انہوں نے دین کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ وہ رضائے الہی اور فلاح آخرت کے لیے نہیں، دنیاوی مفادات کے و جدوجہد کر رہے ہیں پھر اس پہلو سے بھی غور کیجئے کہ کیا اسلام پوری زندگی کا دین نہیں ہے اگر ہے اور یقیناً ہے تو کیا ایسے دین کی پیروی اسے غالب و نافذ کے بغیر کی جا سکتی ہے کیا یہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت نہیں ہے کہ باطل نظام زندگی کے سارے گوشوں پر چھا گیا ہے کیا غیر اسلامی عدالتوں سے غیر اسلامی قانون کے تحت اسلامی فیصلے ہو سکتے ہیں کیا غیر اسلامی تعلیم گاہوں میں غیر اسلامی نصاب کے تحت تعلیم پانے کے بعد مسلمانوں کی نئی نسل اسلامی نظریات و افکار کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے کیا غیر اسلامی قانون کے ملک میں نافذ ہونے کی صورت میں زندگی کے امور و معاملات میں اسلامی قانون پر عمل کیا جا سکتا ہے کیا پریس ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ ذرائع ابلاغ پر باطل نظام کے قابض ہونے کی صورت میں مسلم عوام کو شرک الحاد لادینیت دنیا پرستی اور فسق و فجور کے سیلاب میں بہنے سے بچایا جا سکتا ہے کیا باطل نظام کے مسلط ہونے کی صورت میں ملت اسلامیہ اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے کیا وقت کے نظام کی اجازت کے بغیر ہم مسلم پرسنل لاء کے تحت نکاح و طلاق کے امور بھی انجام دے سکتے ہیں ہندوستان کے دستور میں یکساں سول کوڈ کی جو دفعہ ہے اور مسلمانوں کی متفقہ مخالفت کے باوجود مسلم پرسنل لاء میں جو ترمیمات ہو رہی ہیں انہیں پیش نظر رکھنے سے صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے اور نماز روزہ زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات بھی کیا وقت کے نظام کی اجازت کے بغیر ادا کی جا سکتی ہیں کمیونسٹ ممالک میں کمیونسٹ نظام کا ان عبادات کے ذیل میں جو رویہ ہے اسے سامنے رکھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باطل نظام کے مسلط ہونے کے بعد ان عبادات کا ادا کرنا بھی آسان نہیں رہتا اگر ان سوالات کا جواب نفی اور صرف نفی میں ہے تو جس شخص کو بھی اپنا اپنے خاندان کا اپنی نئی نسل اور آئندہ نسلوں کا اور اپنی ملت کا دین ایمان اور اخلاق و کردار عزیز ہوگا وہ اس بات کی جد و جہد کرے گا کہ حق غالب اور باطل مغلوب ہو پھر سوال صرف ملت اسلامیہ کا نہیں ملک اور اہل ملک کا بھی ہے اگر ہم اہل ملک کو کفر شرک الحاد کمیونزم اور لادینیت کے خطرناک فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے ظلم و و فساد مٹے اور اور امن سلامتی خیر و فلاح کی فضا عام ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے پیچیدہ مسائل حل ہوں اگر ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمارے ملک میں رہنے بسنے والے دنیاوی کامرانی اور اخروی فلاح سے ہم کنار ہوں تو اسلام کی دعوت کو عام کرنے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ساتھ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرنی ہوگی لیکن اسلامی نظام اپنے آپ کبھی قائم نہیں ہوا نہ فرشتے آسمان سے آ کر اسے قائم کرتے ہیں یہ کام اہل ایمان کا ہے اور اہل ایمان ہی اسلامی نظام قائم کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ صرف نمازیں پڑھنے اور دعائیں کرتے کرتے آپ سے آپ اسلامی نظام قائم ہو جائے اور ایک روز ہم سو کر اٹھیں تو دیکھیں کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے لے کر مرکزی اور ریاستی وزراء اور پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ممبران تک سارا نظام حکومت آپ آپ سے بدل گیا ہے اور غیر اسلامی قانون کی جگہ اسلامی قانون ملک میں نافذ ہو گیا ہے یہ مہم انتھک جدوجہد اور عظیم قربانیوں کے بغیر پہلے بھی کبھی سر نہیں ہوئی اور آئندہ بھی کبھی سر نہیں ہوگی کوئی نظام میدان سے آپ سے آپ نہیں ہٹتا اور نہ کسی جمع جمائے نظام کو بدلنا اور دوسرے نظام کو غالب کرنا آسان ہوتا ہے ارباب اقتدار کے پاس نشر و اشاعت کے بے پناہ ذرائع ہوتے ہیں دولت اور ذرائع وسائل کے انبار ہوتے ہیں پولیس فوج اسلحہ عدالت اور حکومت کی طاقت ہوتی ہے ارباب اقتدار سے اختلاف رکھنے والے ان وسائل سے محروم ہوتے ہیں اور آمد الناس چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں ادھر بادل کی یہ فطرت ہے کہ وہ حق کی پرامن مدلل اور مخلصانہ دعوت کو کبھی انگیز نہیں کرتا خدایان حق کا استقبال فتووں گالیوں تلواروں تازیانوں ہتھکڑیوں بیڑیوں جیل خانوں لرزہ خیز سزاؤں اور پھانسی کے تختوں سے کرتا ہے وہ نظام حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کو کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے کہ اقامت دین کی راہ انتہائی خطرناک ہے یہ راہ شدائد و عالام سے پر ہے انتھک اور پہم جد و جہد کی طالب ہے اس راہ میں مال جان آبرو خاندان رشتوں تعلقات مستقبل راحت و آرام ہر چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے پھر یہ مہم کسی ایک فرد کے بس کی نہیں اس کے لیے اجتماعی جد و جہد درکار ہے منظم منصوبہ بند اور اجتماعی جد و جہد کے بغیر کسی انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں غیر مسلم عظیم اکثریت میں ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اسلام سے دور اور تفرقہ و انتشار کا شکار ہے اسلامی نظام کس طرح غالب آ سکتا ہے آئینی اور جمہوری ذرائع سے تو اس کا امکان نہیں ہے تو کیا تم اسلامی نظام کو طاقت کے زور سے ملک میں نافذ کرو گے کیا تمہارے پاس یا مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس کے بلبوتے پر اسلام کو تم ملک میں نافذ کرو گے اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو اسلامی نظام کے غلبے کی بات کیا خیالی پلاؤ سے زیادہ کچھ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اور نہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے اور نہ ہم اسلامی نظام کو طاقت کے بل پر ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم اسلامی نظام کو پرامن آئینی اور جمہوری ذرائع ہی سے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے اور عالم انسانی اور ہمارے ملک کے پیچیدہ اور لاینحل مسائل کا واحد حل ہے ہم ایک طرف مسلمانوں کو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے منظم و متحد کر رہے ہیں دوسری طرف غیر مسلم برادران وطن میں اسلام اور اسلامی نظام کا تعارف کرا رہے ہیں ہم انسانی فطرت سے مایوس نہیں ہیں ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل وہ اسلامی نظام کو دین فطرت اور اپنے مسائل کا واحد حل یقین کرنے لگیں گے اور جب اس ملک کے باشعور افراد اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور وہ اسلامی نظام کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے آئینی جمہوری اور پرامن ذرائع سے اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا اس منزل تک پہنچنے کے لیے خاصی مدت درکار ہے مگر ہم منزل تک اسی وقت پہنچ سکیں گے جب ابھی سے یہ منزل ہمارے سامنے ہو اور ہم اس تک پہنچنے کی سرگرم جد و جہد کر رہے ہوں اقامت دین کے مختلف اجزاء کے بارے میں یہ ہے عقل سلیم کا فیصلہ